وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ آپ نے بتایا ہے اگر لڑکا سننی ہے اور لڑکی بھی سننی ہے تو پھر وہ سننی کیسے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس بات پر اڑ جائیں کہ ہمارا نکاح کوئی سننی صحیح العقیدہ امام ہی پڑھائے گا ٹھیک ہے اور کسی سنی کا نکاح کسی دیوبندی وہابی اور بدعقیدہ سے نہیں ہو سکتا ٹھیک یہ بھی بات ذہن میں رکھیں ہمیشہ چاہے سنی لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو کسی بھی سنی صحیح العقیدہ لڑکا یا لڑکی کا نکاح کسی بھی دیوبندی وہابی بدعقیدہ گستاخ رسول سے ہرگز بھی نہیں ہو سکتا سنی کا نکاح سنی ہی کے ساتھ ہوگا لہٰذا اس کا بھی خیال رکھا جائے یہ بات بھی ہمیشہ کے لیے دماغ میں بٹھا لی جائے دوسری بات کہ جو آپ نے بتایا کہ وہ خاندان کے لوگ جو ان سب چیزوں کو نہیں مانتے تو ماننا تو پڑے گا منافق کو منافق اور کافر کو کافر گستاخ رسول کو گستاخ رسول یہ تو قرآن نے کہا ہے تو جو بات قرآن کا ہے وہ تو ماننا ہی پڑے گی اور جو قرآن کی نہ مانے وہ بے ایمان ہے وہ ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے لہذا <clears throat> یہ بات ذہن میں رکھیں تو جو بھی لڑکا اور لڑکی جو سنی صحیح العقیدہ اپنے آپ کو مانتے ہیں وہ سنی ہیں تو وہ اس بات پر اڑ جائے کہ عزت رسول اور نام سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا ہمارا نکاح اگر کوئی پڑھائے گا تو سنی صحیح العقیدہ امام ہی پڑھائے گا یہ دنیا کی کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ جو ہے عزت اور ذلت کا دینے والا ہے انشاءاللہ اگر آپ ایمان پر قائم رہے اور ایمان کے معاملے میں اڑ جائیں تو انشاءاللہ اللہ اور زیادہ عزت عطا فرمائے گا اور سرخروبی سرخری عطا فرمائے گا لہذا اس بات کا خیال رکھیں اور اس کا مسئلے کا حل یہی ہے اس پر ہمیشہ اپنے ایمان پر صحیح عقیدے پر اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی قائم و دائم عطا فرمائے